حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے والی بے سے منع فرمایا ہے عثمان نے مزید کہا بے الحسا سے بھی منع فرمایا سننے ابو تاوت حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھہتر